چھ جون دو ہزار سات ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم کل بھی اس آیت کریمہ کے متعلق تفسیر کی باتیں عرض کر رہا تھا اس میں دو تین باتیں رہ گئی تھیں ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ اس امت کو وسطا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو عدل والی امت بنایا ہے تو وسط کا ترجمہ عدل سے کیا ہے کیوں وسط کہتے ہیں درمیان کو اور جب برابر طریقے سے چیز تولی جائے دونوں طرف سے برابر ہونا ترازو کا پلہ تو اس کو وسط کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کو عدل بھی کہتے ہیں کہ وہ برابری ہے تو وسط معنی ہوتا ہے درمیان تو دونوں طرف سے جب میزان کا پلہ برابر ہو تو وسط ہے وہ درمیانہ ہے دونوں طرف سے درمیان میں ہے کوئی جھکاؤ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا معنی عدل سے کیا گیا ہے <clears throat> فرمایا کہ تم لوگ گواہ بنو گے پہلی امتوں پر اس پر بات عرض کر دی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہوں گے یعنی امتیوں کو یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی گویا رسول پاک ہی واسطہ بنے کا حدیث ہو یا قرآن ہو قرآن کا بھی مرکز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صاحب وہی آپ ہیں تو جب امتی مسلمان گواہ بن رہے ہیں تو یہ صلاحیت کس نے بتائی گواہ بننے کی قابلیت کس کے واسطے سے آئی اس کو یہ فرمایا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ واقعتاً میرے امتی گواہی صحیح دے رہے ہیں میں نے یوں ہی ان کو گواہی کے قابل بنایا تھا کہ پہلی امتیں اور ان کے یوں یوں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کا کام کیا تھا اس کے بعد اس پر تفصیلی بات عرض کر دی تھی صرف ربط آپ کا مقصود تھا گزشتہ موضوع سے فرمایا وما جعلنا طلطی کم تا علیہ اللہ لنعلم من طب الرسول ممن طلب على علاقے نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آج تک آپ نماز پڑھنے کے لیے منہ اس طرف کر کے پڑھ رہے تھے وہ قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا مگر اس لیے بنایا تھا کہ لینا طب الرسول کہ ہم علم ظاہری کے طور پر جاننا چاہتے تھے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے بات نہیں مانتا گویا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا اس کی ایک وجہ تو بتا دی تھی کہ مولفت القلوب الہود تھا یہود کو مائل کرنا تھا دوسری وجہ یہ بتائی تھی کہ مسلمانوں کی جانچ پڑتال تھی جس کو یہاں پہ عرض کا بیان فرما دیا کہ کون بات مانتا ہے کون خواہش کے مطابق چلتا ہے کہ اب ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا اور ادھر حکم آ گیا بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو کون بات مانتا ہے کون دل کی چاہت کے مطابق عمل کرتا ہے یہ امتحان تھا چنانچہ صاحب بخوبی رسول پاک کے اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے اس پر ایک اور آسان مثال ہے کہ سفر کے لیے شریعت نے سبب علت پر فیصلہ نہیں کیا سبب پر فیصلہ کیا ہے کہ شرع سفر کسی نے کرنا ہو کہ جو تین منزل کے برابر سفر ہے اپنی آبادی سے باہر نکلیں تو قصر نماز پڑھنی ہے قصر کا حکم ہے قصر کا حکم ہے قصر میں اختیار نہیں قصر کا حکم ہے چار فرض کو دو فرض پڑھنے کا حکم ہے اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ چار پوری پڑھوں تو پھر حکم کی اتباع نہ ہوئی خواہش کی اتباع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اب تو وہ سفر نہیں رہے جیسے آج کل بھی ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ حضرت اب تو وہ سفر نہیں رہے اس وقت تو ایسے سفر تھے کہ پانی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا تھا ملتا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا سفر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کا ایسا سفر تھا کہ ہمارے پاس وہ کپڑا بھی کوئی فالتو نہیں تھا کہ ہم یوں کر کے دھوپ کی تپش کو کچھ روک سکیں اس طرح کسی کو راستے میں کوئی بڑا سا پتا مل گیا وہ پتا یوں رکھا ہوا تھا کسی درخت کا کسی کو کوئی اور چیز ملی کسی کو کچھ بھی نہیں ملا کہ دھوپ کی تپش کو روک سکیں تو پوچھا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھیوں نے کہ حضرت اب تو وہ سفر نہیں رہے تو ہم پوری نماز پڑھ لیا کریں تو آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور جب کوئی محسن انعام دے تو انعام کو رد کرنا بے ادبی ہوتی ہے انعام کو قبول کرو یعنی قصر اور پڑھنی ہے نماز بس اللہ کا حکم ہے اور یہ بڑی سہولت ہے پھر قصر میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ لمبا سفر ہے تو اس میں ضروری بھی جانا ہے کچھ اور بھی مسائل ہیں تو زہر کی نماز کو کچھ مؤخر کر کے پڑھ لیں جیسے کہ زہر کا آخری وقت ہے اور تھوڑے لم چند میں بیٹھ کر پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے کہ عصر کا نماز کا وقت پہلے ٹائم میں پڑھ لے دونوں نمازیں جمع کرنا سفر میں مصنون ہے جبکہ ایسی کوئی جلدی کی ترتیب ہو وہ شیوں والی بات نہیں کہ زندگی بھر ہی جمع کرنی ہے نماز شیوں کا تو اصول یہ ہے نا کہ جو بات اسلام سے ثابت ہے وہ نہیں کرنی ہاں جو اپنے امام صاحب نے پتنی کہاں ہے وہ امام ان کے انہوں نے بتا دی تو وہ کرنی ہے جب پا پانچ وقت کی نماز رسول پاک کو حرم پاک میں دو دن پڑھا رہے ہیں پانچ وقتوں میں پڑھا رہے ہیں تو پھر جمع بین صلاحطین کہاں ہیں اگر حالت اقامت میں جمع بین صلاطین ہو تو پھر ہوتی نا ایک بھی بات ثابت نہیں ہے قزا نمازیں اکٹھی پڑی گئیں جمعے میں عرض کیا تھا غزوہ احزاب میں ویسے تو نہیں ہوئی تو بہرحال یہ جو قبلے کے بدلنے کی بات تھی ہم نے دیکھنا تھا کون ہمارے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون خواہش کی اتباع کرتا ہے ایک بات یہاں پر اور بیان کرنی ہے قرآن مجید میں یہاں پر تفصیلی طور پر تحویل قبلے کا حکم ہے اور کہیں کہیں ہے لیکن تھوڑی سی بات اشارہ کرتے ہیں قرآن پاک میں بعض آیات لیکن دوسرے پارے کے پہلے دو رقو میں تحویل قبلے کا حکم تفصیل کے ساتھ ہے کہ بیت المقدس قبلہ ختم ہو گیا اب بیت اللہ شریف آپ کا قبلہ ہے اور شطر المسجد الحرام کا سراہتاً لفظ لگایا کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ قبلہ تو پھر بیت المقدس ہی ہوگا بیت المقدس ہی مراد ہے لیکن بیت المقدس کو مسجد حرام نہیں کہتے اس کو بیت المقدس ہی کہتے ہیں اور قرآن نے دو تین مقام پہ بیت المقدس کا لفظ ذکر کیا ہے تو شطر المسجد الحرام کی سراحت کی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے کہ اب کون سا قبلہ ہو گیا اور پہلے بیت المقدس تھا اب قبلہ مسجد حرام بیت اللہ شریف ہو گیا جو بات بتانی ہے وہ یہ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہو کہ آپ مدینہ میں آ کر اپنا قبلہ بیت المقدس بنا لیں پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں لہذا جیسے مدینہ پہنچیں گے تو آپ اپنا قبلہ بیت المقدس بنا لیں پورے قرآن پاک میں نہیں ہے نہ اشارتاً نہ کنایتاً نہ دلالتاً نہ سراہتاً لیکن یہ بات ہے کہ آپ بیت المقدس کے قبلے ہونے کو اب ختم کر دیں بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیں یہ بات تو یہاں آ گئی بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے ختم کو تو بتایا لیکن جہاں یہ بات کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بات احادیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیں اس حدیث والے حکم کے مطابق عمل ہوتا رہا سترہ مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا پھر قرآن مجید کی عیت نے اس حدیث والے حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہے اب بیت اللہ شریف مسجد حرام قبلہ ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے آپ تو ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں بعض گمراہ یوں باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے یہ لارحب الاشق کتاب ہے حدیث کو ماننا حدیث پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو بعد کے لوگوں نے جمع کی ہے اور فلاں ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے یہ بھی خواہش کے پیروکار لوگ ہیں دیکھو اس جگہ پر بیت المقدس قبلہ رہا رسول پاک کو حکم ہوا قرآن مجید کی وہ عیت نہیں بنی حدیث کی شکل میں وہ بات رہی اور آپ نے صحابہ کو فرما دیا کہ بیت المقدس قبلہ ہے حدیث بھی رسول پاک کی اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن مجید حجت ہے تبھی تو حدیث کا ہی حکم تھا اور بیت المقدس قبلہ رہا اور اس حدیث کے حکم کو منسوخ کیا قرآن مجید کی ان آیات نے سترہ مہینے کے بعد دوسری بات موٹی سی عرض کر کے آگے چلیں گے کہ دیکھو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں میں نے پہلے بات بتا دی کہ وہ دشمن لوگ ہیں اسلام کے بس وہ یوں اعتراض کر کے یا یوں اعتراض کر کے براہ راست یہ کہنا کہ میں کافر ہوں تو یہ سارے مسلمان مخالف ہو جائیں گے نا تو یوں تعویل کر کے وہ تحریف کر کے معنی مفہوم میں تو لوگوں کو گمراہ کرنا وہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہتے ہیں اس لیے اسلام پر ڈاکہ ڈالنا آسان ہوتا ہے کہ اسلام کی شکل میں حملہ کرتے ہیں جو راوی صحابہ کرام قرآن پاک کے راوی ہیں وہی صحابہ کرام حدیث پاک کے بھی راوی ہیں کوئی الگ جماعت نہیں تھی کہ رسول پاک کی حدیث کو وہ کمزور جماعت حدیث کو نقل کرنے والی تھی اور کبھی جماعت بڑے حافظے والے وہ قرآن مجید کو نقل کرنے والے تھے دونوں چیزوں کو نقل کرنے والی ایک ہی جماعت ہے صحابہ کرام کی تو ان کا اعتراض یہ کیسے درست ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے جب حدیث کو بھی نقل کرنے والے وہی صحابہ ہیں قرآن کو نقل کرنے والے بھی وہی صحابہ ہیں تو پھر قرآن کو کیسے مانتے ہیں جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ کپتان قرآن مجید کو نہیں مان سکتا ممکن ہی نہیں ہے اب یہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کی کئی رکاتیں ہیں کئی واجبات ہیں کئی فلاں ہیں کئی یہ چیزیں ہیں وضو کے مسائل یہ وہ کہاں ہیں قرآن مجید کے اندر قرآن نے تو ایک جامع معنی لفظ بیان کیا اس کی تشریح سب سے پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور عمل ہے تو یہ بات حدیث سے ثابت ہوئی کہ بیت المقدس کے بلائے ایک اور بات یہاں بتانی ہے وہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی کہ وہ صحابی مسجد نبی میں تھے اور حکم آ گیا قبلہ بدل گیا آپ نے ظہر کی نماز بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھائی اس شخص نے یہاں نماز پڑھی یہ شخص قبیلہ بنو سلیم کا ہے یہ نماز پڑھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھے رہے بات چیت ہوتی رہی پھر اٹھ کے تشریف لے گئے اپنے علاقے میں قبیلہ بنو سلیم میں گئے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے دو رکاتے پڑھ چکے تھے اور وہ درمیان میں اس نے اعلان کیا اور وہ قبلہ ہو گیا جس پر میں عرض کر چکا ہوں اسی وجہ سے اس مسجد کا نام قبلہ تین ہے یہاں بات اور بتانی ہے یہ ایک شخص ہے جس نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہاں جی قبلہ بیت اللہ ہو گیا تم لوگ تو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو میں ابھی رسول پاک کے پاس زور کی نماز پڑھ کے آیا ہوں قبلہ بیت اللہ شریف ہو گیا یہ شخص نماز میں نہیں ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے ابھی نماز میں شریک ہو جائے گا اثر کی پڑھنی ہے اس نے لیکن پہلے اعلان کر دیا یہ نماز میں نہیں ہے خارج السلات ہیں وہ ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں یہاں دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص کی بات مان کر امام صاحب بما مقتدی گھوم گئے ایک شخص کی بات مان کر خبر واحد ہے یہ تو اسی کو حدیث کی اصطلاح میں خبر عزیز بھی کہتے ہیں خبر غریب بھی کہتے ہیں اسی کو خبر واحد بھی کہتے ہیں یہاں میں نے ایک بات بتانی ہے بعض لوگ بڑی آسانی سے چیلنج سے بات ہے ان کو سورہ فاتح نہیں آتی سورہ فاتح صحیح طریقے سے نہیں آتی مسائل تو دور کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی فلانی کتاب وہ ضعیف حدیثیں جمع کی ہیں اور یہ نہیں پتا حدیث ضعیف کہتے کس کو ہیں وہ ضعیف ایسے نہیں ہوتی کہ ایک کمزور سا کوئی ہے اور ایک صحیح چیز ہے ایسے نہیں ہوتی حدیث ضعیف یہ ایک اصطلاحی باتیں ہیں حدیث جو ناقابل عمل ہے اس کو موضوع کہتے ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں موضوع آتے کبرا ایک کتاب اس مستقل اس موضوع پر لکھی گئی ہے کہ جو لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اپنی طرف سے اور بنائی جن کا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں وہ حدیثیں موضوع ہوتی ہیں خبر ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ جس را ایک تو وہ ایک راوی ہے ایک ایک ہے دوسرا یہ کہ اس کا حافظہ اتنا کبھی نہیں تھا جتنا کہ صحیح اور حسن والے حدیث کی راوی کا حافظہ کبھی تھا اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی آ, آ, اس نے عام روٹین میں ایک عالمانہ شان کے علاوہ کام کر دیا ہاں عالم کا کام ہوتا ہے کہ بہت ساری وہ جو ایک جہیز بھی چیزیں ہوتی ہیں نا جہیز بھی ان میں بھی عالم کا کام یہ ہے کہ وہ مستحب اور سنت پر عمل کرے جہیز تو عوام کے لیے ہوتی ہیں سہولیات عالم تو ایک رہبر ہوتا ہے اس کو تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے اب لوگ بازار جا رہے ہیں ٹھا ٹھا آسی مذاق اونچا اور امام مسجد صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں تو فرق کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے پیغمبر توریت کی بات ہے توریت میں کہ آخری پیغمبر کی شان یہ ہوگی بازاروں میں بلا وجہ نہیں گھومے گا اونچی اونچی آوازیں نہیں نکالے گا کہا لگا کر ہنسے گا نہیں یہ پیغمبر کی شان ہے تو عالم رہبر ہوتا ہے بے شک اونچا ہنسنا جائز ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن عالم کے لیے اور بازاروں میں اونچی آوازوں کے ساتھ یعنی ضعیف حدیث کے راوی سے اس طرح کی غلطی ہو گئی حدیث ضعیف نہیں یاد رکھو بات اس حدیث کو ضعیف اس لیے کہا کہ اس کے نقل کرنے والے میں وہ کمال نہیں تھا اس میں وہ تقوا نہیں تھا وہ پرہیزگاری نہیں تھی اس میں وہ عالمانہ محدثانہ شام میں کچھ کمی آ گئی تھی اس لیے اس کی نقل کر جس جو اس نے حدیث نقل کی اس کو ضعیف کہہ دیا تو اس لیے بعض لوگ بڑے بے جھجک وہ جی فضائل اعمال تبلیغی جماعت والی کتاب تو اس میں تو ساری ضعیف حدیثیں ہیں اس شخص کو سورہ فاتح نہیں آتی اگر آتی ہے تو مجھے سنائے جو یوں بلا وجہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جی فلانی حدیث تو علامہ نبوی کی وہ تو ضعیف ہے وہ حدیث اس نے ضعیف اس کو کیا پتا ضعیف حدیث کہتے کس کو ہے آپ فضائل اعمال کتاب کو پڑھیں یہ دیکھیں کہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور پھر اس نے وہ حدیثیں اس کے اندر جمع کی صرف یہ آپ نہیں لکھ سکتے کہ اس کتاب کے اندر کتنی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے کتنی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کتابیں نہیں گن سکتے ہم تو ایسے ہی کہہ دینا ضعیف حدیث وہ قابل عمل ہوتی ہے فضائل میں فرائض میں مشہور حدیث اور متواتر کو لیا جاتا ہے کوئی بھی شخص ضعیف حدیث کو فرائض اور واجبات کے لیے نہیں لاتا فضائل میں لاتا ہے اور ضعیف حدیث میں نے بتایا وہ قابل عمل ہوتی ہے قابل رد نہیں ہوتی وہ موضوع ہوتی ہے حدیث تو یہاں ایک تو بات بتائی کہ خبر واحد قبول کی گئی ہے یہاں اس جگہ پہ وہ شخص باہر سے آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو زور کی نماز رسول پاک کے پاس بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے اس ایک شخص کے اعلان کی وجہ سے سب نظام بدل گیا گویا کہ ایک سکا راوی عادل ہو اس کی بات قبول کی جاتی ہے دوسری بات وہ یہ کہ وہ تو خارج سلاد تھا اور اس نے اعلان کیا اور انہوں نے عمل کر دیا تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے دیکھو نا اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے پیچھے سے ایک شخص آیا کہ وہ بھائی تمہارا کوٹ تو باہر پڑا ہوا ہے تو اب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کی بات کو سمجھ لیا سن لیا اب اس کی نماز ٹوٹ جانی چاہیے اور انہوں نے تو نماز کو یوں گھما لیا اور اس طرح بس مختصر بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے سے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہونے والا ہے اسی انتظار میں تھے تو ایک شخص کی بات کو مان کر قبلہ بدل دیا دوسری بات ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ایک باہر سے آیا اور اس نے کوئی بات کی اس نمازی کو اس میں دو صورتیں ہیں اگر باہر سے آنے والے شخص نے ایسی بات کی جو اتمام سلاد میں سے نہیں ہے تو اس شخص نے اگر اس کے مطابق عمل کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر باہر سے آنے والے شخص نے جو خارج السلاد ہے اس نے اس نمازی کو ایسی بات کی جو اتمام سلاد میں سے ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اگر اس کے مطابق عمل کرے گا فرض کرو اب دور کی بات کیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے ایک دفعہ آیا زہر کے بعد لیٹ اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا ادھر اس طرف محراب بنا ہوا ہے اس میں بھی کوئی بات بتانے کی ہے اب ایک شخص قبلے سے بے رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے پیچھے سے خالد صاحب آتے ہیں وہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ بھائی قبلہ اس طرف ہے اور اس شخص نے اس کے مطابق عمل کر لیا یہ بات خارج السلاد شخص نے کی نمازی کو اس نے نمازی نے عمل کر لی اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور اگر باہر والے شخص نے آ ہے اور باہر آپ کو ساتھی بلا رہے ہیں جلدی کرو نماز میں اور وہ جلدی بھی کر رہا ہے کچھ عمل کر رہا ہے نماز اس کی ٹوٹ گئی کہ اس نے جو بات کی ہے باہر والے ساتھی نے وہ خارج سلاد ہے وہ اتمام سلاد کے لیے نہیں ہے وہ ایک خارجی دنیا بھی بات ہے اس میں ایک آدھ بات اور رہ گئی انشاءاللہ شاء اللہ کال رس کریں گے